ہم نے عزم کر لیا تھا کہ اگر انتظامیہ ہماری آہوزاری کو نہیں سنتی ہماری شرافت والی زبان کو نہیں سنتی ہمارے امن والے پیغام کو نہیں سنتی ہم بھی کسی کے غلام نہیں ہیں ہم جلسہ کر کے دکھائیں گے خواہ اس کی خاطر ہمیں اپنے شہید ساتھیوں سے ملاقات کرنی پڑتی ہم خوشی سے چلے جاتے وہاں تو سجاد افغانی انتظار کر رہا ہے وہاں تو عبد الرشید شہید انتظار کر رہا ہے بھاول پور کے ڈی سی صاحب تیرے گھر سے کچھ نہیں گیا اسلام کے لیے تیری گلی سے کچھ نہیں گیا اسلام کے لیے میرے گھر سے گیا ہے میرا سجاد افغانی شہید ہوا ہے میرا کمانڈر عبد الرشید شہید ہوا ہے میرے پانچ سو نے کیا دیا پاکستان کو تو تو ہر مہینے تنخواہ لیتا ہے ہم نے پاکستان کی خاطر بارڈروں پر اپنے ساتھیوں کی لاشیں بغیر کفن دفن کے جانوروں کے سامنے چھوڑی ہے ہماری لاشیں گری ہمارے جنازے اٹھے ہمیں تباہ کیا گیا ہم قوم کے پاس آتے ہیں تاکہ ان میں دیہات کا شور پیدا کرے ان میں اسلام کا شعور پیدا کرے تم ہمیں روکتے ہو بتاؤ کتنا تمہیں ثواب ہوتا ہے کتنا نفع ملتا ہے